حضرت ابو سنابل بل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاون کی وفا سے تیئیس یا پچیس راتوں کے بعد بچہ جن دیا جب وہ نفاذ سے پاک ہوئی تو اس نے نئی شادی کی خواہش کی لیکن اس کی اس بات کو برا جانا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات ذکر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا رکاوٹ ہے اس کی عدت ختم ہو چکی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اڑتیس